حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہے رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا سبحانہ فرماتا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بائیس